حضرت حمید بن عبد الرحمن سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز تحجد ہے اور رمضان المبارک کے بعد افضل روزے محرم کے ہیں شعبہ بن حجاج نے اس روایت کو مرسل بیان کیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر 1615